بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالشاعت کراچی کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے ملنے کا پتہ دارالاشاعت اردو بازار کراچی پاکستان ای میل اشاعت at the rate D G com dot net dot P K میں ہیں نیکیوں کی جتنے قسم کے انیک اعمال ہیں ان سب کو اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یہ بات خاص طور پر اس لیے ہمارے آپ کے لیے اہمیت رکھتا ہے کہ عام طور سے بعض نیک اعمال تو وہ ہیں جنہیں ہر شخص نیک عمل سمجھتا ہے اکثر انسان ان کو کرنے کی کوشش بھی کر لیتا ہے لیکن عام طور سے نیک آمار کو نیکیوں کو انہیں کاموں کے اندر منحصر سمجھ رکھا ہے مثلا نماز ہے ہر آدمی کو لگتا ہے کہ وہ نیک کام ہے قرآن کریم کی تلاوت ہے ذکر ہے تشکی ہے جو وہ نیک کام ہے کہ ہر ایک آدمی ان کو نیک کام سمجھتا ہے کوئی آدمی یہ کام کر رہا ہو تو سمجھتا ہے کہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے اور کسی کو کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی تو وہ بہرحال کرتا رہتا ہے کہ مجھے بھی موقع مل جائے کبھی نہ کبھی یہ کام کرنا لیکن بہت سے اعمال وہ ہیں جو نیک ہیں اللہ جل جلالہ کے پسند پسندیدہ اعمال ہیں لیکن ان کو لوگ نیک سمجھتے ہیں اور نہ ان کو کرنے کا اتنا اہتمام کرتے ہیں جتنا ان ظاہری نئے کاموں کو کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے تو امام مانے گاہری اللہ علیہ نے اس بات کے اندر یہ بتلانے کی کوشش کی ہے کہ نیکی کو کسی خاص میں منحصر نہ یہ نہ سمجھو کہ بس نیکی یہی ہے اور دوسرا کوئی کام نیک نہیں ہو سکتا بلکہ نئے کام کا معاملہ یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں کوئی مرحلہ ایسا نہیں آتا جس میں کسی نہ کسی نئے کام کا موقع نہ ہو گھر سے نکل کر آدمی روزی کی تلاش میں نکلتا ہے روزی کے لیے جاتا ہے تو جس جس مرحلے سے گزرے گا ان تمام مرحلوں میں نیکی کرنے کے مواقع موجود ہیں یہ نہ سمجھو کہ نہیں تین کر لی صبح کو بجٹ کے بعد بدر کی نماز میں گئے اور کر لی یا بجٹ کے بعد ہو گئے سب کی دلی ہے نیکی ہو گئی نیکی منحصر ہے ان چیزوں میں ساری زندگی نیکی کی متقاضی ہے اور ہر کام جو کر رہا ہے اس میں نیک پہلو تلاش کر سکتا ہے یہی یہ مقصود ہے اس بات کا اور اس کے لیے احادیث اس بات پر تلاش کرنے والی لے کر آئے ہیں بن قال قلت رسول روارت احمد حضرت ابو زدہ نیپالی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کون سا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ افضل ہے احمد تو بے شمار ہے لیکن ان میں سب سے افضل عمل اللہ تعالیٰ دلال سرف جیسا تو آپ نے فرمایا کہ ایمان باللہ جہاد کی کمی سب سے افضل عمل ہے اللہ کا ایمان لانا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا ایمان لانا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا یہ سب سے افضل عمل ہے یہاں یہ بات ارد کر دوں کہ مختلف صحابہ کرام نے صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف مواقع پر یہ سوال کیا ہے کون سا والا ہے تو کہیں آپ نے کوئی جواب دیا کہیں کوئی جواب دیا کسی شادی سے فرمایا جب یہاں فرمایا کہ ایمان بلا آپ کے ہاتھ سب سے افزل کسی سے فرمایا کہ بالکل والدین والدین کی فرما برداری ان کے ساتھ مطلب سلوک سب سے افضل عمل کسی سے فرمایا کہ ان یقون انسانوں کا ذکر اللہ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے ڈر رہے یعنی صبح ہر وقت تم اللہ کے ذکر میں مشغول رہے تمہاری زبان یہ سب سے اندر غرض مختلف صاحب کرام کو مختلف جوابات دیے یہ اس لیے کہ ہر ایک موقع کا حکم جدا ہوتا ہے ہر ایک انسان کے حالات مختلف ہوتے ہیں تو کسی انسان کے لیے سب سے اکثر عمل خرار پایا کہ والدین کی بات کرے والدین کا سفر سلوک کرے کسی انسان کے لیے یہ بہتر کرار پایا کہ وہ زبان اس کی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں کر رہے کبھی زبان سے ذکر رکے نہیں مختلف افراد ہوتے ہیں مختلف حالات ہوتے ہیں اس واسطے ہر ہر شخص کے لیے حکم الگ ہوتا ہے تو یہ جانے مانے حکم نہیں بتایا جا سکتا یہ ہر انسان کے لیے سب سے افزا عمل پڑتا ہے اور لیے ضرورت ہوتی ہے شہر وہی بتاتا ہے کہ تمہارے لیے افضل کون سا ہے عمل تمہارے لیے تمہارے حالات کے مطابق تمہارے ضروریات کے مطابق سب سے عمل کون سا ہے وہ بتاتا ہے کیونکہ ایک آدمی ہے جس کو اور صبح اپنے کام کرتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے روزے بھی رکھتا ہے تلاوت بھی کرتا ہے ذکر بھی کرتا ہے لیکن والدین کے ساتھ اس کا برتاؤ اچھا نہیں والدین کی بات نہیں مانتا ان کی عزت نہیں کرتا ان کی تعلیم نہیں کرتا ان کے جو حقوق ہیں وہ ادا نہیں کرتا تو اس وہ شخص جب پوچھے گا کہ کون سا عمل افضل ہے تو اس سے یہ کہا جائے گا کہ تیرے لیے عمل سب سے افضل یہ ہے کہ والدین کی بات ہے ایک شخص ہے جو اور سارے کام کرتا ہے لیکن ذکر اللہ کی طرف کبھی مائل نہیں تو اس سے اس سے پوچھا کہ ذریعے کون سا افضل عمل ہے جو کی زبان اللہ کے اندر کے کم ہے تو حالات انسان کے مختلف ہوتے ہیں مواقع مختلف ہوتے ہیں اس کے لحاظ سے افضل عمل بھی بدلتا رہتا ہے شہر جانتا ہے کہ اس شخص کے لیے جو میرے پاس آیا ہے یہ اس کے لیے کون سا عمل زیادہ بہتر بناتے ہے وہ وہ اس کو بتاتا ہے کہ کیا زیادہ خود اپنی تجویز سے خود اپنے ذہن سے ایک راستہ طے کر لے کہ میں یہ عمل بڑا ہوتا ہے یہ کیا کروں گا اس میں بتاؤ خطرات ہوتے ہیں بہت جانے کے خطرات ہوتے ہیں تو شیخ بتاتا ہے کہ تمہارے لیے کیا حضرت حکیم محمد صلی اللہ علیہ کے بعد جو لوگ اسلائی تعلق قائم کرنے کے لیے آیا کرتے تھے تو ان میں کے ساتھ معاملہ الگ سامان وہ وہ ذکر کیا کرتے ہیں اور الگ کافی دن کی بہت ذکر کرتے ہیں حضرت کے پاس پہنچے اسلائی تعلق قائم کرنے کے لیے تو حضرت سے ذکر جو ہے وہ تقریباً شروع کافی نظر کو کام کر رہا ہے تو اس بات میں جانتے تھے کہ یہ شخص جو ذکر کر رہا ہے ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے دماغ میں پیدا ہو رہا ہے جب میں بڑا صاحب بن گیا بڑا مستقبل بڑے پرہزگار بن گیا تو اس صورت میں کی کثرت بجائے فائدہ کرنے کے الٹا نقصان جتنا ذکر کرے گا اتنا ہی اتنا ہی اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کا جذبہ ہو جتنا جذبات کا قبول کا جذبہ بہرحال تھوڑا بیٹھے تم نہیں کرتے ہر موقع کا ایک حکم الگ اب بزرگوں نے فرمایا جیسے کہ جب کسی مجلس میں انسان بیٹھا ہو اور کوئی دین کی بات سن رہا ہو اس وقت افضل ترین عمل یہ ہے کہ اس دین کی بات کو سنیں توجہ کے ساتھ سنیں اس وقت میں ذکر کرنا اچھا نہیں بعض لوگ ہوتے جو سمجھتے ہیں کہ بھائی چلو بیٹھے تو خالی بیٹھنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ زبان سے ذکر بھی کرتے ہیں لیکن بزرگوں نے منع فرمایا اس کو کہ جب مجلس میں بیٹھو دین کی بات ہو رہی ہو قرآن حدیث کی باتیں بیان کی جا رہی ہو دین کے آسام بیان کیے جا رہے ہو ذکر کے اندر مشغول نہ ہو نماز کے لیے ذکر نہ اس وقت اندر عمل جو ہے کہ بات سنو اب کوئی کہہ دیکھا گھر میں تو وہ فکر سے نہیں روکا بلکہ وہ بے موقع ذکر کرنے سے روکا یہ یہ موقع ذکر کرنے کا نہیں ہے اس وقت حفظ یہ ہے کہ اس بات کو سنو اور دل کے کانوں سے سنو اور اس کے اوپر عمل کرنے کو تو حالات مختلف معاملات مختلف ماحول اور واقعات مختلف انسان مختلف ان کے لیے حکم الگ ہوتا ہے اس لیے شہر بتاتا ہے کہ میں تمہارے لیے یہ کام کروں بڑے نازک بڑا شہر کا کام بڑا نازک ہوتا ہے مگر حجم میں اس اللہ سے کہوں جہاں یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کے دماغ میں دیکھا کہ کچھ تکبر ہے تو اس کے ڈیوٹی لگا دی کہ بھائی اب دیکھے شکل کچھ نے ایسا کرو کہ جہاں جو نمازی آتے ہیں ان کے چوٹیاں سیدھی کیا اور وہ دو کر رہے ہیں نماز کے بعد نہ ذکر نہ تصویر نہ وزیفہ اور دو تیس ہو رہی جو کچھ ملنا ہوتا ہے ویسے کو جاتا ایک ساتھ ہے ان کے بارے میں حضرت علاج تجویز کیا کہ معلوم کے دماغ میں ہے کس طرح تکبر کپور تھا ان کے علاج تجویز فرمایا تو تم ایسا کیا کرو اور نماز کے بعد کھڑے ہو کر اعلان کیا کرو کہ بھائیوں میرے اندر تکبر کی بیماری ہے تو دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ میری اس تکبر کی بیماری کو دور کروا یہ اعلان کر کے نماز کے اندر سب لوگوں سے درخواست کیا تو جس دن کھڑا ہو کے پہلے دن اعلان کرے گا ایسا آدمی کہ بھائیوں میرے اندر تکبر کی بیماری ہے ذرا میرے دماغ سے دعا فرماؤ جس دن پہلے تک یہ شام لیا ہوگا ہے کیا کچھ آنے چل گیا ہوں گے دل پر اور انہیں آروں نے نکال دیا وہ بیماری گھر کر لیکن یہ کام بھی اپنی تجویز سے نہ کرنا چاہیے یہ پڑھ لیا یہ فرمایا تھا اب خود گزرنا شروع کر دیا یہ کام جب کھڑا ہو کر حیران کرنا یا یو کے سی نہیں کرنے شروع کر ہمارے یہاں حضرت والے صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کہ خدمت میں ایک صاحب آئے حضرت عیسائی عیسائی ہے تعلق تھا تو انہوں نے کئی ملفوظات میں اگر جو لوگ کے ملفوظات میں یہ بات پڑھ لی کر لیتے ہیں علاج لیکن فرمایا تو اب جناب انہوں نے خود سے ہی بغیر کچھ پوچھے اور یو نیاں کرنی شروع کر دی لوگوں میں تو نہیں بھی گزر گئے اور ہمارے ساتھ سیس ہوا پتا چلا کہ یہ کام شروع کر دیا ہے تو پتا چلا کہ ہمارے ساتھ فرمایا کہ ہر کس سے تم یہ کام نہ کرو اور اس کو باہر بعد میں فرمایا کہ اس کو بجائے اس سے تکبر کا فائدہ ہونے سے بتایا نقصان ہو رہا تھا لیکن سے اس نے کام شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ دل میں اس کی یہ بات پیدا ہو گئی کہ جب میں نے کتنا بڑا بڑی قربانی کی کتنا بڑا کام کیا تو بجائے اس کے کہ تکبر کا علاج ہوتا اور ہوتا اس سے نقصان ہو رہا ہے اس بات سوال تو اپنی تجویز سے اپنی رائے سے کوئی علاج کر تک لے ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص بیمار ہو اور کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کے بجائے خود کتاب دیکھ کر اور دوسرا انجینئر بنا تجویز صاحب نے اور بڑا ڈاکٹر صاحب نے اس بیماری میں فلاں علاج تجویز کیا میں بھی کروں تو ایسا شخص ہر وقت موت کے ٹہانے پر اس کے سکتا ہے اسی طرح جو شخص اس قسم کی چیزوں میں خود اپنی رائے سے تجویز کرے کہ میرے لیے راستہ یہ ہے میرے لیے بہتر خطرہ ہے کہ وہ بہت جائے گا ہر راستے کو پڑھ چل پڑے گا دیکھ لو جس کی گمراہیاں پھیل گیا دنیا کے اندر پھر اس کی گمراہی اعتقاد کی گمراہی عمل کی گمراہی پیداس خدا جانے کیا کیا اس کی بنیاد جب گزرائی یا اپنے ہندی چل رہے ہیں اور دیکھے سارے کہ آپ سے رضی اللہ تعالیٰ کو اتنا قرآن کھلا ہوا ان کے سامنے موجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود آپ کی سنت موجود کیا کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے لیکن پھر بھی پوچھ رہے ہیں کہ یہاں میرے لیے افضل عمل کون سا اس لیے ہم نے آپ کو حوالے کیا ہے علاج کے لیے تو ان سے پوچھنا ہے کہ ہمیں کون سا طریقہ ہمارے آپ میں مفید ہوگا تو کسی کو آپ نے کوئی جواب دے دیا کسی کو کوئی جواب دے دیا بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں صاحب ایک جگہ کہہ دیا افضل عمل ایمان ہے اور بہار ہے اور ایک جگہ کہہ دیا والدین کی کار ہے ایک جگہ کہہ دیا اگر سب سے زیادہ یہ ساری باتوں میں دباغ پیدا ہوگا آپ لوگ ظاہر بھی انسان سار سمجھے گا لیکن جو حقیقت شناخت ہے وہ جانے گا کہ ذرا حقیقت ہر ایک کو اس کے مناسب جواب دیا جا رہا ہے اس کے حالات کے مطابق بات بتائی جا رہی ہے تو یہاں فرمایا کہ ایمان باللہ اور اللہ کے راستے میں جہاد یہ سب سے افضل عمل ہے جانے کو تو ایک عمل بتایا ایمان اور جہاد لیکن اگر ذرا غور کرو تو اس میں سارا دن آ گیا اس لیے کہ اللہ کے راستے میں جہاد جتال نہیں فرمایا جہاد اللہ کے راستے میں کوشش کرنا جہاد کے ہمارا کوشش کرنا تو اللہ کے راستے میں کوشش یہ کسی ایک طریقہ کے ساتھ محسوس نہیں ہے بلکہ سارا کچھ عمل اعمال اپنے اصلاح کی کوشش اپنے بیماریوں کا علاج یہ سب اس جہاد کے دیتا اور سے گزار باقاعدہ کے وہ سب کو جانا تو ان کو یہ جواب دیا پھر فرمایا کہ کل تو این میرے کافی افسر ہے میں نے پوچھا کہ گیا ہوگا سب سے افضل کون سے غلام کو آزاد کرنا سب سے افضل ہے اس زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے اور جو پتا تھا کہ غلام کو آزاد کرنا بڑے ثواب کا کام ہے تو پوچھا کہ گیا ہوگا کون سے غلام کو آزاد کرنا سب سے افضل ہے قال واحاش عند اهلها واكثرها کا کہ جو اپنے مالک کے نزدیک سب سے نفیس غلام ہو اور جس کی قیمت زیادہ ہو اس کو غلام کر اس کو آزاد کرنے میں زیادہ سوال ہو تو پوچھا گیا چاہتا اگر میں یہ کام نہ کر سکوں میرے کو بہت آیا درجے کا غلام آزاد نہ کر سکوں کسی بھی وجہ سے تو کون سا ایسا نیک عمل ہے جس سے مجھے فائدہ پہنچے اور سامنے آنا اور نہ ہو یہاں فرمایا جب سے تمہارا ہی تمہارا یہ تو ہوتی نہیں کہ غلام آزاد کرنے سے نیکی ملے کسی اور چیز سے نہ ملے تمہارے لیے راستہ یہ ہے کہ کوئی آدمی کاریگر ہے اس کے کام میں کچھ مدد کر دو یا کوئی آدمی ہے جس سے کوئی کام ٹھیک سے نہیں ہوتا نہ واقف ہے اناڑی ہے نہ تجربہ کار ہے کام کرنا چاہ رہا ہے اسے ہو نہیں رہا اس کی مدد کر دو اور اس کے لیے کوئی اس کے کام کے اندر سہارا لگا دو تو یہ بھی تمہارے لیے سے اجر و سوال یعنی اشارہ اس بات کی طرف فرما دیا کہ نیکی یہ صرف ان آواز کے ساتھ مخصوص نہیں ہے جن کو لوگ عام طور سے عبادت سمجھتے ہیں بلکہ اگر کسی مسلمان کی کسی کام میں مدد کر دی تو یہ بھی باعث سے و ثواب ہے اس کو بھی معمولی کام نہ کل یار رسول اللہ ارائی کا انضاؤ تو ان العمل عمل میں نے کیا کیا سنا اگر میں بعض اعمال سے حاضر ہو جاؤں اب کی کمزوری کی وجہ سے بعض نیک اعمال نہ کر سکوں تو کیا کروں یعنی ہمارے شہر تو بہت سارے ہیں لیکن اگر میں کمزور ہوں میری ہمت حوصلہ کمزور ہے اس کمزوری کی وجہ سے نیک آماز نہیں کر پا رہا زیادہ تو پھر کیا کروں تو جواب میں فرمایا شرط نہ بھائی نہا سدا سدا کا تو مل کا حالات اگر تم کوئی نیک آماز نفلی نفلی نیک عمل نہیں کر پا رہے تو بھی اپنے آپ کو محروم نہ سمجھو ایک کام کر لو تو بس وہ تمہارے لیے جانے سے دفاع ہو جائے گا وہ کام کیا ہے کہ اپنے شر سے دوسروں کو بچاؤ اپنے شر سے دوسروں کو بچاؤ یعنی اپنی ذات سے کسی شخص کو تکلیف پہنچنے سے پرہیز کرو جب بس اس بات کا اہتمام کر لو کہ میری میری میرے ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے کسی بھی عمل سے کسی بھی بات سے کسی بھی ادا سے دوسرے آدمی کو تکلیف نہ پڑے فرمایا اگر کوئی نقلی عمل نہ کرے انسان لیکن اس کا اہتمام کر لے کہ اس کی ذات سے تکلیف نہ پہنچے دوسرے کو تو بس یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے اس کی جان کے لیے اور اس کے لیے بڑا اجر و ثواب کا ہو یہ اصول عجیب غریب بتا دیا معاشرت کہ ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ اس بات کا اہتمام کرے کہ میری ذات سے میرے کسی عمل سے میری کسی بات سے میری کسی ادا سے کسی دوسرے کو کوئی ادنا تکلیف نہ پہنچے یہ آدمیت کا تقاضا ہے حضرت امام نام اگر تالی فرماتے ہیں یا لوگ کے اندر کہ جانور جو ہیں دنیا میں وہ کئی قسم کے ایک جانور وہ ہے کہ جو لوگوں کو فائدہ بہت پہنچاتا ہے نقصان بھی نہیں پہنچاتا جیسے گائے بھینس بکری اس کا دودھ وہ دودھ دیتی ہے بیچاری اور فائدہ پہنچاتی ہے اور نقصان کچھ بھی پہنچاتی عام طور پر فائدہ پہنچاتی بعض جانور وہ ہوتے ہیں کہ جو پیدا ہی تکلیف پہنچانے کے لیے دے گئے اور وہ تکلیف پہنچاتے ہیں فائدہ کوئی نہیں پہنچاتے سانپ بچھو بچو وہ تکلیف پہنچاتے ہیں اور ان سے فائدہ کچھ نہیں اللہ ماشاء اللہ اور بات وہ ہے کہ جو فائدہ بھی پہنچاتے ہیں کچھ اور تکلیف بھی پہنچاتے ہیں تمہارا سرکاری اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی تم تو اچھا المخلوقات ہو کم از کم تم کو گائے بھینس کے درجے کا ہونا چاہیے کہ تمہاری ذات سے فائدہ پہنچے نقصان نہ پہنچے اور اگر تم دوسروں کو تکلیف پہنچاؤ تو بچوں کے بننے والی بات سانپ اور بچوں اپنے آپ کو کھڑا دے تم سے بھی تکلیف پہنچ رہی ہے سے تمہارے سے بھی تکلیف پہنچ رہی ہے تم نے اور سانپ بچوں نے کیا پڑتا اس لیے فرمایا ہم نے شر سے لوگوں کو بچا یہ اتنا حکیم حکومت بارہ کھانے سلام اللہ علیہ ہوں کے خاصہ میں اس کی تعلیم اور تربیت سے رہا ہوتا فرمایا کہ بھائی صوفی بننا ہو اور درویش بننا ہو تو کہیں اور چلے جاؤ آدمی بننا ہو تو یہاں آ جاؤ یہ تو آدمیت کا کام ہے کہ اپنی رات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے کوئی کام ایسا نہ کرو جس سے ابیت کا کام ہے کس کو بھی فرمایا کہ یہ بہت بڑا عمل ہے اگر اور کچھ نہیں کر پا رہے ہیں نہیں پڑھ پا رہے تجوی نہیں ہو رہی ذکر نہیں ہو رہا گلاوت نہیں ہو رہی تو کم سے کم اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے باز رہو اس کا اعتماد اگلی حدیث بھی اسی سے متعلق ہے وہ بھی ساتھ پڑھ لیتے ہیں عرض کروں گا اللہ تک گزرا اللہ قانون کی روایت وسلم قال اندر رکھوں لگ باعث من جوں سدا انسان کے جسم میں جتنے جوڑ ہیں جتنے جوڑ ہیں اور ایک حدیث میں اس کا عدد بھی بیان کیا گیا ہے کہ تین سو ساٹھ جوڑ ہیں انسان کے جسم تو فرمایا کہ ہر جوڑ کے دن میں صدقہ واجب ہے ہر جوڑ جو ہے وہ مستقل کام کر رہا ہے تمہارے زندگی کا تمہارے زندگی تمہیں زندہ رہنے کے اندر مدد دے رہا ہے ہر جوڑ تو ہر جوڑ ایک مستقل نعمت ہے اللہ جل جلال اور روزانہ ان تین سو سات جوڑوں کو تم استعمال کرتے ہو تو ہر جوڑوں سے اوپر واجب ہے کہ سدا گمستہ دن میں ہر جوڑ کی طرف سے ایک صدقہ ہونا چاہیے تو اللہ تبارک مطالعہ کی اس نے کا کسی قدر شکر ادا ہوگا کہ ہر جوڑ کی طرف سے ایک صدقہ تو کم از کم تین سو ساٹھ صدقات روزانہ ہونے چاہیے اور ایک میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص تین سو سات سدقے روزانہ کرے تو اس نے اپنے سارے جسم کے تین سو ساٹھ جوڑوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر کے تین سو ساٹھ صدقے اگر روزانہ کر سوال پیدا ہوا کہ تین سو ساٹھ سڑکیں کیسے کرے اگر ایک دن روپیہ بھی دے سڑکیں کا تو تین سو ساٹھ روپیہ روزانہ کا حساب ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پھر اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ سڑکیں کے لیے یہ ضروری نہیں کہ روپیہ ہی خرچ کرو تبھی سڑکا ہوگا تین سو ساٹھ کا بلکہ فرمایا کہ اور بے شمار اعمال ایسے ہیں جن میں سے ہر عمل سڑک پر بن جاتا ہے انسان کے جسم کے جوڑوں کی طرف کیا فرمایا کہ فکل تصویر ہم ان سدا کا ہر مرتبہ جب سبحان اللہ کہتے ہیں یہ ایک سڑک ہے ایک مرتبہ سبحان اللہ اگر کہہ لیا تو یہ ایک سڑک ہے اور وہ جو تین سو سات جوڑ جوڑوں کے صدقات واجب ہیں ان میں سے ایک کا صدقہ لگا دیں ادا کرا دیا وکل تحمیل تجمیر صدقہ اور ہر مرتبہ الحمدللہ کہو ایک مرتبہ تو یہ ایک مستقل صدقہ ہے وکل تحریر بن صدقہ اور ہر لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ کہنا یہ ایک صدقہ ہے وکل تقبیر بن صدقہ اور ہر مرتبہ اللہ اقبا کہنا یہ ایک صدقہ ہے تو اگر یہ چار پڑھ لی چار سو مرتبہ تو کیا ہوا صدقہ چار سو صدقے ہو گئے ہر مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہے صدقہ الحمد للہ صدقہ اللہ اکبر کہنا صدقہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ اور کہیں گے اور فرمایا کہ وہ امر بل معروف ہی صدقہ کسی کو کوئی نیکی کا کام کہہ دیا نیکی کی بات بتا دی یہ بھی کسی کو نماز پڑھتے ہوئے کوئی غلطی کرتے ہوئے دیکھا کیوں کہتے نرمی سے پاس جا کر بتا دیا کہ بھائی اس غلطی ہے اس کو اس طرح سے کر لو تو یہ بھی صدقہ اور کسی اپنے اولاد کو نماز کی تاکیب کی چلو بھائی نماز کو چلو یہ بھی صدقہ اور نہ جو ہی سدا کری صدقہ کسی برائی سے روکنا یہ بھی سدا کہ اگر کسی شخص کو دیکھا کہ کوئی غلط کام کر رہا ہے اس کو بتا دیں یہ کام غلط ہے یا نکل امر بیماروں پر نہ جانے بن کر اس معنی میں کہ کسی شخص کو موقع کے اوپر جب کوئی موقع ہے وہ غلط کام کر رہا ہے اس غلط کام کو تو ٹوکنے کا یا کوئی اچھا کام کرنے کا موقع ہے اس کو اچھے کام پر راغب کرنے کا یہ اس حد تک ہر مسلمان کے ذمے یہ کام کرتے عین ہے اور ذہن ہر انسان کی ذمہ واجب ہے چاہے کسی شخص کو دیکھ رہا ہے کہ یہ کوئی نئے کام کرنے کا موقع ہے اور یہ نہیں کر رہا تو اس کو بتلانا یا اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے گنا کا کام کر رہا ہے تو اس کے گنا کو گنا ہونے کا بتلانا ہے یہ فرض ہے ہر مسلمان کے لیے ایسے ہی بڑے جیسے نماز جیسے روزہ جیسے آج جیسے سرکار ہم لوگ اس کو بڑی سخت کوتاہی کرتے ہیں لیکن اس کے بعد ضرور ہے کہ یہ اس وقت فرض ہے جبکہ اس کے کہنے کی استطاعت ہو قدرت ہو اور اس بات کا اندیشہ نہ ہو کہ کہنے سے کوئی کتنا ایسا کھڑا ہوگا کہ جو میرے لیے ناقابل بتا بتا اس صورت میں نہیں رہا لیکن قتل انسان کہنا ضروری لیکن کہنے کے لیے عنوان ایسا اختیار کیا جائے جس سے دل آزاری نہ ہو جس سے کسی کی رسوائی نہ ہو جس سے کسی کا دل شکنی نہ ہو نرمی سے محبت سے دل سوزی سے بات کہی جائے اس کا اعتماد یہ چیزیں یہ سب سے ہے اور یہ باہر کے لوگوں کو گھر کے لوگوں کو بیوی کو بچوں کو بیوی کا شوہر کو کہنا شوہر کا بیوی کو کہنا باپ کا ماں باپ کا اولاد کو کہنا اولاد کا ماں باپ کو کہنا یہ سب چیزیں سب اس میں داخل ہے ورنہ والوں کو نہیں اتنا ایک پکڑ کوئی بات کہی تو وہ وہ بھی سدا مارے کسی برائی سے روکا تو وہ بھی سدا مانے ایک مستقل بات اس کے بارے میں آئے گا ان شاء اللہ تو وہاں کی تفصیل کروں گا لیکن یہاں نبی وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے کہا کہ ہر جوڑ کے طرف سے ایک صدقہ ہونا چاہیے تو یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے صبح کو نکلو تو یہ جتنے یہ کام کے آ رہے ہیں سامنے وہ سب صدقہ بن جائیں گے تمہارے تو پھر آگے فرمایا وجود میں ڈالی طرح اور ایک بالکل آسان طریقہ بھی بتا دیا کہ یہ سارے اعمال جو ہیں تصدیق تقدیم تحمیر تحلیم سبحان اللہ کہنا الحمد للہ کہنا لا اللہ کہنا وغیرہ یہ الگ الگ تو آدمی کر ہی سکتا ہے لیکن فرمایا کہ اگر روزانہ ضرور آفتاب کے بعد اشراق کی دو رکتیں پڑھ لے اشراق کی دو رکتیں پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس کے تمام جوڑوں کی طرف سے صدقہ کرا دیتے ہیں جہاں تک جتنے پھرو گے پھر تین سو ساٹھ ہوئے کہ نہیں ہوئے تو فرمایا کہ اگر دو رکھتے صبح کی پڑھ لی اللہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ ان تین سو ساٹھ جوڑوں کا صدقہ اس طرح فرما کی اتنا آسان اللہ تعالیٰ نے کر دیا پھر بھی ہم نہ کریں تو اب اس کا تو کوئی علاج نہیں اللہ تعالیٰ آپ سے کافی خراب کرتا حدیث سے مل کر حضرت ابو جو ساری رضی اللہ عنہ کی جو بات بتلا رہی ہے وہ یہ ہے کہ نیکی کے اعمال کسی خاص طریقے میں منحصر نہیں بلکہ جو کام بھی اللہ کی رضادی کے لیے کیا جائے وہ صدقے کا حکم رکھتا ہے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے اس کو کم نہیں سمجھنا چاہیے اس کو خراب نہیں سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے اور یہ نہ سمجھو کہ صرف نماز روزہ عبادتیں ہیں اللہ کو راضی کرنے والی والے اعمال ہیں بلکہ جیسا فرمایا پہلی حدیث میں کہ اگر اور کچھ نہیں کر پا رہے ہو تو کسی کاریگر کی مدد کر دو یعنی خدمت خلق خدمت خلق کا کام کسی کا بوجھ اٹھا دیا کسی کی کام میں مدد کر دی کسی کا کسی کے کسی بات کی ضرورت ہے آپ نے اس کی ضرورت اور حاجت پوری کرنے کے لیے کوئی انتظام کر دیا یہ سارے کے سارے کام ثواب کے کام ہیں اور ان کا بھی اہتمام ضروری ایک شالف کے لیے جو اس راستے پر چلا ہو اس کے لیے صرف یہی نہیں کہ اس مسئلے پر بیٹھ کر ذکر کرتا رہے بلکہ یہ بھی ہے کہ خلق مخلوق کی خدمت بلکہ حضرت نے یہاں نے فرمایا کہ طریقت طریقت خدمتیں خلق نہیں دلچسپی ہو ہو سکتا ہو درد نہیں یہ طریقہ کا تصور یہ صرف یہ تصویر اور مسلح اور گزری اس کا نام نہیں ہے بلکہ طریقت بجو خدمت خرچ طریقہ اصل میں مخلوق اور خدا کی خدمت کا نام اس واقعے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ خادم سمجھو اپنے آپ کو ہمیشہ خادم سمجھو کہ دن رات اس فکر میں رہو کہ کون سی گھڑی کس کی کس طرح خدمت ہو جائے خدمت اپنی اپنے گھر والوں کی اپنے دوستوں کی اپنے احباب کی اپنے شاگردوں کی ہر ایک سے جو بھی ہے خدمت بن پڑتی ہو خدمت کے جذبے سے بجا لاؤ خادم بنو مخدومیت کا دل دماغ سے نکالو ہاروا حضرت ہمارے سنایا کرتے ہوئے ڈاکٹر صلی اللہ علیہ تو الفٹ حکیم علمت صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر میں جب بالکل بستر سے لگ گئے شاید اعتراض سے اور اس حالیہ کمیٹی کے مریض سے بہت سخت کمزوری کا عالم تھا اور لوگوں نے اتنی نے ملاقات کے اوپر پابندی عائد کر رکھی تھی بولنے کی بھی طاقت نہیں رہی تو لیتے ہوئے رہتے تھے لیتے رہتے تھے بستر پر آنکھیں بند ہے تو ایک دم سے آواز دی والے شبیر علی صاحب جو حضرت کے خالد تھے ان کو بلایا کہا تھا بڑے بھائی نے والد صاحب ان کو بلا بلایا تو بلایا تو والد صاحب سے کتاب کر کے فرمایا کہ بھائی آپ احکام القرآن کتاب لکھ رہے ہیں تو اس میں فلا آیت کے تحت فلاں مسئلہ ذہن میں آیا جس آیت سے فلاں مسئلہ بھی نکلتا ہے جہاں جب اس آیت کی تفصیل آپ لکھیں تو اس میں یہ مسئلہ لکھیں بیماری موت کمزوری نکاحت بولنا مشکل اور اس وقت بھی دل و دماغ کے اوپر وہ بات چل اپنی تصدیق نہیں اپنے سدھانت میں جو تصدیق کر رہے ہیں ان کی رہنمائی کے لیے کہ یہ شاید سے یہ مطلب نہیں دینا تو ماں کے میرے صاحب رنس لال ہے مگر اس کے بہت اونچائی قسم کے سادت تھے ناچ کی باتیں بھی کیا کرتے تو سے کیا کہ حضرت یہ کیا آپ نے جھگڑا لگا رکھا ہے یہ فرق دینے کے بعد آپ بولتے ہیں کہ کسی کو بلا دو اس کو کوئی ہدایت کر دی کسی کو بلا دی اور ہدایت کر دی کی نے منع کر رکھا ہے طبیعت خراب ہے ایسا میں آپ کیوں کریں تو اس کے جواب میں جو بات ارشاد فرمائی فرمایا کہ بات تو ٹھیک کہتے ہو بیمار کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے لیکن میں سوچتا ہوں کہ وہ لمحات زندگی کس کام کے جو کسی کی خدمت میں سرکار وہ لمحات زندگی اس کام کے جو کسی کی خدمت میں صرف نہ ہو وہ زندگی نکالتا ہے معلوم ہوا کہ زندگی کا لمحہ لمحہ لگایا ہوا تھا خدمت خلق مخلوق کا برتن یہ معمولی چیز نہیں ہے اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے خادم بننا یہ بڑی اعلیٰ کرتے تھے مراکز کی بات ہے باغیوں کی ذرا کوئی اعلیٰ رتبہ حاصل کر لیتے ہیں اور کسی منصب پر فائد ہو جاتے ہیں کوئی درجہ مل گیا کوئی کوئی بڑا منصب مل گیا عالم ہو گئے فاضل ہو گئے علامہ ہو گئے لوگوں نے ہاتھ پاؤں چوننے شروع کر دیے لوگوں نے تعلیم تقریب شروع کر دی تو دماغ میں یہ آ جاتا ہے کہ ہم سب مخدوم ہو گئے اب خدمت کے نام چھوڑ دیں لیکن یہ حضرات جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ساتھ تعلق ادا کرماتے ہیں وہ مخلوق کے ساتھ رحمت کا سرکت کا برتاؤ ساری عمر وقت دم تک ان کا اس طرح جاری رہتا ہے کہ کسی وقت بھی اس کا خیال نہیں چھوٹتا جو میرے اللہ کی مخلوق ہے اس کے ساتھ خیر شاہی اور اس کی خدمت اور اس کو اور مظفر حسین صاحب کانگل رحمت اللہ نے ابھی پچھلے ہفتے ان کا کتاب کو بنایا تھا نام یاد نہیں آ رہا تھا اس کو وہاں مظفر حسین کانگلوی کا قصہ تھا وہ جو نماز کا میں نے سنایا تھا نا مغرب کی نماز میں تو وہاں مظفر حسین صاحب کاملے بھی رحمت اللہ علیہ بڑے سچے تھے اور اللہ کہتے عجیب و غریب بزرگ ہے حالات عجیب غریب ہیں لے کے رہنے والے تو ایک مرتبہ دہلی سے دہلی سے آ رہے تھے اپنے شہر گاندرا تو گاندھی سے کچھ پاسے پر دیکھا کہ ایک بڑے میاں ہیں بڑے آدمی تو وہ کچھ سامان اٹھائے جا رہے ہیں تو آدمی ہے سامان اٹھا رکھا ہے تو جا کر کہ بڑے میاں تو میں اٹھا لوں سامان آپ کا نہیں میں ہوگا پریشان تھا تمہارا اٹھا اگر سامان اب سامان اٹھا رکھا وہ بڑے ساتھ چل رہا ہے تو راستے میں بات چیت شروع کر دی تو اس نے کہا اس نے پوچھا ان سے بڑے میاں نے کہ مولوی صاحب تم کہاں کے رہنے والے ہو کہا کہ جی میں کاندلے کا رہنے والا ہوں کہا کہ اچھا کاندلے کے رہنے والے ہو میں بھی کاندلے جا رہا ہوں اور تم کاندلے کے رہنے والے ہو تم نے تم مولوی مولو مظفر صحیح تمہیں دیکھا مولوی مظفر حسین یہاں وہاں بھی دیکھا تو کہ وہ سنا بڑے بزرگ آدمی مولوی مظفر حسین کا نے کیا کہ ہاں بھائی نماز تو پڑھ لے میں نے دیکھا نماز تو پڑھ لے لوگ مدد کرو یہ کہتے ہوئے سہی طرح کی بات تھا میں انہیں سے ملنے جا رہا تھا وہ انہیں سے ملنے آ رہا تھا اب جناب سارے راستے چلتے چلتے چلتے یہاں تک کہ جب کافلا آنا شروع ہوا کاغذے کی بستی آئی قریب تو لوگ جو بھی آ رہا ہے وہ جناب مہارا کو دیکھ رہا ہے کہ یہ سامان کھائے جا رہے ہیں تو کوئی اسلام کر رہا ہے کوئی آگے بڑھ کر سامان لینے کے فکر میں ہر ایک آدمی تعلیم تکلیف تو بڑے یہاں بڑے شوق بتایا کہ یہ کیا قصہ ہے تھوڑی دور چلے تو لوگ بڑا چلا کے داسی تک مارا بڑے صاحب کو یہی تو اس نے کہا کہ جی، آپ نے بڑا حضرت کیا تو میرے اس طریقے سے میں نے مجھ سے چلائی کا سامان آپ کر اٹھا لیا میرا کہا کہ کیا حال ہے تمہیں تمہیں چلنے میں تکلیف ہو رہی تھی تو میں نے اٹھا لیا تو کیا بات کیا ہے اب اتنا بڑا عالم اتنا بڑا علامہ اتنا بڑا مقام قائل مقام بزرگ اور اس کو کہ یہ اللہ کا بندہ تکلیف میں اس کو تکلیف سے نجات دینے کے لیے خود تکلیف اٹھا کر لے کے جاتے اللہ اور یہ کاندھے میں ہے کہ بات کو بات پرانی ہو گئی ایک قصہ جو بہت کم لوگوں کو پتا ہے میرے والد ماجد علیہ وسلم میرے والد جو باجی پر مل جاؤ کرتا ہوں کھانا بون جایا اللہ جانا چاہتی ہوں کیسے میں تو ایک مرتبہ رات کو گاڑی پہنچی تھی گاڑی میں پہنچے کھانا بن کا نیا اسٹیشن کوئی بنا ہوگا تو وہاں جا کر جب اترے تو ایک فیملی اور اتری کھانا بھون والد صاحب اترے اور ایک فیملی اور جو فیملی اتری اٹھتے وہ تھے میں بابی ہوتے آ گئی اور ساتھ میں ان کے بیوی بچے بھی سامان بہت بھائی صاحب تو ہلوائی سامان کچھ خاص تھا نہیں جو اتر کے جو اترا ہے اس فارم پر ان صاحب نے اتر کے پوری پوری پوری کر کے آواز تو رات کا سناٹا اور ایک دو بج رہے تھے کوئی وہاں موجود نہیں تھا سامان اچھا خاصا رہا تھا تو پولیم کو مل ملنے رہا ہمارے ساتھ نے دیکھا کہ بار بار بار بار آواز لگا رہے ہیں پولیس پولیس کر کے اور کوئی پولیس کو مل رہی رہا بچہ ان کا عورتیں بچے ہیں کوئی پریشانی ان کو لائق نہ ہو تو حضرت والے صاحب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا کہ وہ اپنا جو بک والے صاحب باندھا کرتے امامہ اب آنے کو اس طرح لپیٹا جیسے کہ پوری لگے لپیٹ میں اور پہنچ گئے یہ کیا بات ہے پولیس میں کیا کیا کام ہے میرا بھی سامان اٹھانا ہے وہاں کہاں لے جانا ہے کہ اٹھارہ برقی پلا مکان سے کرے پہلے اچھا کیا لوگ کتنے بڑے لوگ دیکھیے جو چیز چاہے دے دینا اور سامان سارا اٹھا کر سر پہ رکھ اور سر پہ رکھ کر وہ آگے آگے اور والد صاحب سامان اٹھا نہ والد صاحب سل پہ ڈالے لیتے ہوئے نہیں سکے مشقت یعنی کمزور اسپتال کا لاگت جسم اور زیادہ حاضر تھی اس طرح اٹھانے کی کس طرح اٹھا کر اور پہنچا دیا اس جگہ جب وہ حویلی کوئی حویلی تھی اس حویلی کے اندر اس نے کہا یہاں سامان رکھ دو وہ اندر گیا ان بچوں کو چھوڑنے کے لیے سامان رکھا اور چلے وہ ایک طرح سے آگے اکٹوبر پر سے ملنے کے لیے آ رہا تھا وہاں کھانے کا اوپر کی خدمت اب پر دن صبح پہنچا تو جا کر اس نے کہا کہ حضرت میں تو عجیب کرامت دیکھی آپ نے کہا کیا فراض اس طریقے سے پہنچا تھا کھانا وغیرہ کے اسٹیشن پر اور کوئی سامان اٹھانے والا نہیں تھا تو میں آواز لگا رہا تھا کوئی مل نہیں رہا تھا خدایا نے کام سے لے میں نے کوئی فرشتہ بھیج دیا اور اس نے اس طریقے سے میرا سامان پہنچا دیا اور خدا کو بندہ پیسے بھی لے کے نہیں کوئی ادھر بھی نہیں یہ بات سوائے حضرت والے صاحب سے کو ان کے خاص ہاں، لوگوں کے کسی کو پتا نہیں کہ اس رات میں کس پولیس نے سامان اٹھایا تھا اس لیکن یہ کیوں اس واسطے کے دل دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ نیکی صرف نماز روزے تصویر ذکر کا نام نہیں ہے ہر پوری تری نہیں اور اگر زیادہ ہو درد نہیں سر کا خدمت خلمتے خلق تو ہر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا کوئی راستہ پیدا ہو اللہ کی مخلوق کی خدمت کا کوئی راستہ پیدا ہو اس کو غنیمت سمجھ اس کو اختیار حضرت مارا حضرت شیخ الد مارا نام الحسن صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نام تو سنا ہی ہوگا سب نے شیخ الحد اور ہم سے جو فرمایا تھا جس سے کہ شیخ الد کو لوگ کرتے ہیں مارا مدد آپ بے فکر رہے اگر دور سے تشریف لائے تھکے ہوں گے ذرا تشریف رکھیں آرام کریں وہ ان سے ابھی آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے تو خیر بیٹھ گئے کچھ پانی پلائے آپ ہاتھ پاؤں دبائے کہا بھائی میں ہاتھ پاؤں دبانے نہیں آیا میں مولانا محمود حسن صاحب سے ملنے آیا ہوں ان کو اطلاع کرو جب دیکھیے آپ آپ آپ سے ملاقات ہو جائے گی پھر لے کے جا کے اندر سے کھانا لے آئے کھانا لا کے کھانا کھلا کھانا کھانے نہیں آیا جب والا صاحب سے ملاقات کرنے آیا ہوں تو اطلاع نہیں کرنا جب بہت دیر گزر گئی تب انہوں نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ یہاں شہر بنانا تو نہیں رہتے البتہ خاکسار محمود خاکساری کا نام میرا ہی نام تو پتا چل گیا الحمد اور صاحب جس سے ملنے آئے تھے وہ جج تو وہ حضرات جنہوں نے اپنے آپ کو بتایا ہوا تھا اپنے آپ کو فنا کیا ہوا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حاصل ہو ہر وہ کام جس سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو اللہ کی خدمت کی اللہ کے مخلوق کی خدمت ہو اس کو غنیمت سمجھ کر جاتے ہیں دوسرا قصہ انہیں کا میرے والد والد سب والے نے سنایا کہ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہاں۔ والد سے یا کوئی عزیز سے میرے بہن سے گزر گیا وہ تارمل دیوبند پڑھنے کے لیے آئے رئیس خاندان کے اور دارم دیوبند میں آ کر ایک مسجد کے اندر جا کے ٹھہر گئے تو حضرت شفیع صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ یہ نواب خاندان کے آدمی رئیس زادے اور پتہ نہیں وہاں مسجد کے اندر ان کا دل لگ رہا ہوگا نہیں لگ رہا ہوگا تو حضرت وہاں سے اپنے گھر سے چل گئے اور ان کی خبر خیر لینے کے لیے پہنچے تو دیکھا کہ ان کے پاس بیچاروں کے چارپائی بھی نہیں کے میں ایسے زمین پہ لیتے تو خیال آیا کہ کم از کم ان چار چارپائی تو مہیا کر دیا تو حضرت سل جائے جی گھر اور جا کر خود چارپائی اٹھا کر گندے پر رکھ کر چارپائی بیچ بازار میں لے کر اور اس کے ان کے پاس لے جا کر پہنچ تو یہ اس زمانے کی بات ہے جب شیخ الحدیث بن چکے دار لوگ دو بن کے شیخ لڑکے لقب ہو گیا ساری دنیا ان کو مبتلا قرار دینے لگی اس وقت میں بھی اپنے اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا یہ اہتمام حضرت مفتی حمید الرحمان صاحب کا سلام سے لو جن کا عزل فٹاوا چھپا ہوا ہے ساری عمر فتوا دیتے ہوئے گزری والد صاحب کے استاد تھے فتوا کے اندر تو ان کے بارے میں والد صاحب فرمایا کرتے تھے جب میں نے خود دیکھا ہے کہ جب صبح کو مفتی صاحب گھر سے نکلتے مدرسے کے لیے تو مدرسے کو جانے سے پہلے آس پاس جتنی بیوہ عورتیں رہتی تھیں دو چار ان کے بیوہ عورتوں کے پاس جاتے اور جا کر پوچھتے کہ بہن تمہیں کچھ بالا کا سودا سلب منگانا ہو تو مجھے بتا دو تو وہ جناب عورتیں جو ہیں وہ کہتی کہ اتنا فلا ترکاری لے آئیے گا اتنا ٹماٹر لے آئیے گا اتنا آلو لے آئیے گا اب جناب وہ ہر ایک کا الگ الگ لکھا ہوا ہے اور پڑھنا چاہ رہے ہیں ان کے ساتھ بازار اور ٹماٹر آلو اور سبزی یہ خرید خرید کر الگ الگ کوٹیاں بنا کر اور زمانے کے اندر تو یہ رواج تھا کہ اپنے دامنی کے اندر رکھے اس کا دامن کے اندر رکھ کر اس کی کوٹیاں بنا کر اور لے لا کر دیتے اب سدھا یہ کہ وہ بڑی بھی تھی کہ مولوی صاحب تم تو غلط کیا ہے تم کو میں نے اتنا سے اتنا کہا تھا تم اتنا دماغ کیا زیادہ لیا ہے پھر کم لیا اچھا میں بھی تم پریشان نہ ہو میں دوبارہ لا دیتا دوبارہ جا رہے اور جا کر دو طرح پہنچا رہے عمر بھر کا یہ معمول اس اللہ کے بندے کا سارے عمر جب سے مفتی آدم تھا دار سمجھو گا تو کسی مرتبے میں پہنچ جائے کسی مقصد پر پہنچ جائے لیکن دل و دماغ میں یہ بات بسی ہوئی ہے کہ ہم تو خادم ہیں مخلوق میں اور خدمت کا صرف ایک ہی راستہ نہیں جو فتوا لکھ دیا خدمت کے جتنے راستے ہو سکتے ان سب راستوں کو اختیار کرنے کی فکر اور یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب فرما رہے ہیں کہ بھائی علی آخرا کسی آدمی کی مدد کر دو جس سے کوئی کام نہیں ہو پا رہا تو اس کا اس کو سہارا دے دو اس کا سہارا لگا دو یہ سب سب اللہ تبارک بتا کی لیے نیک کام ہے اور سب سواب کا کام ہے سب تصور ہے یہ ساری طریقہ ہے اس کو طریقہ کا تصور کو صرف ذکر تصویر کے ساتھ خاص کر لینا یہ بڑی جاتی کی بات ہے طریقہ خدمت خلق جس کی بھی خدمت کرتا اللہ تبارک مطالعہ جس وقت موقع تھا کا پرمادہ بنی اس کو اختیار اور اس طرح جو کسی بھی نیکی کا نیک کام میں اپنے آپ کو لگانے کو یہ نہ سمجھو ہماری شام سے پھر کام ہے ایک بوڑھا جا رہا ہے اور اس کی بیچارے کی کمر چک رہی ہے کسی بوجھ سے تم سوچو کہ میں ہوں میرے شان سے ہنچ کا درجے کا کام ہے ارے تمہاری شان مانا مظفر حسین کانلوی سے آگے نہیں ہو سکتی اس اللہ کے بندے نے جس طریقے سے اٹھایا اس طریقے سے تم بھی کام کرو تو جو بھی خدمت کا موقع مل جائے کسی مخلوق کی اس کو ہاتھ سے جانے نہ دے یہ ہے سب سارا سبق پورے خادم مت کرتے کھاؤ خدمت خدمت ہر وقت خدمت کے جذبے جس بہتر آگے احساس فرمایا حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہیں کیا دیتے ہیں ان ان نبی صلی دیا کربی حسل وقال اردو المال ابتی ہسن ہوا وسا فوجدت بھی محاسن اعمالها الاذى ادا عن کو بجن تک مساوی احمد کا مت دے گا خود فرمایا طبیعت کہ ایک مرتبہ میرے اوپر میری امت کے تمام اعمال پیش کیے گئے تمام اعمال اچھے برے نیک اور بد سب اعمال پیش کیے گئے کہ آپ کی امت کے لوگ کیا کیا کام کریں گے اچھے کام کیا کیا کریں گے اور برے کام کیا کیا کریں پوری آمال آسانہ کی فہرست اور پورے برے آمال بد کی فہرست یہ پیش کی گئی نبی ہے کریم اللہ علیہ وسلم کے اب درمیان کیا کچھ کتنی زبردست فہرست ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر قیام قیامت تک جتنے آمال حسنا کیے جائیں گے ان کی فہرست اور جتنے آمارے بد کیے جائیں گے ان کی فہرست فرماتے ہیں سرکار علیہ وسلم کہ میں نے اعمال حسنہ میں نیک اعمال میں میں نے دیکھا کہ ایک نیک عمل یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ راستے میں پڑی ہوئی کوئی تکلیف کی چیز کو ہٹا دینا عام رہ گزر پر راستے پر کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے جو یا تو گندگی ہے یا ایسی چیز ہے جس سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے کوئی کانٹا کوئی ایسی چیز جس سے کہ آدمی کا پاؤں پھسل جائے وغیرہ تو اس کو راستے سے ہٹا دینا اس کو بھی مستقل نیک عمل قرار دے کر اس فہرست میں اللہ تعالیٰ شامل کیا ہوا تھا جس کے معنی یہ کہ اگر کوئی شخص یہ عمل کرے گا تو اللہ و مطالعہ اس کے اعمال حسنہ میں اضافہ فرمائیں گے اور یہ عمل بھی اس کا نیکی لکھا جائے گا ارے میں فرحت بھی نبی علیہ صاحب نے فرمایا کہ ایمان کے بہت شعبے ہیں ان میں سے ایک اگلا شعبہ یہ ہے کہ راستے سے کوئی تکلیف جیسی چیز بڑی ہو تو اس کو اٹھا دیا جائے ہٹا دیا جائے فرمایا تو ہمارے بد پیش کیے گئے میرے سامنے ان میں سے ایک تھا یہ نخا یعنی یہ بلغم جو آدمی کے منہ سے ناک سے نکل جاتا ہے وہ وہ مسجد کے اندر پڑا ہوا ہوں یہ مسجد کے آس پاس اور اس کو دفن نہ کیا گیا ساتھ نہ کیا گیا یہ بھی یہ اعمال سیاح میں تھے ہے برے اعمال میں تھے برا گناہ کے اعمال میں تھے اس کو بھی کرا دیا گیا اشارہ اس بات کی طرف فرمایا کہ اعمال حسنا میں داخل ہے لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے کوئی کام کرنا چاہے جتنا چھوٹا چھوٹا نہ ہو یہ کا چھڑکا پڑا ہوا ہے سڑک کا اور وہ ہٹا دیا تو یہ دیکھ عمل ہے اور پھینک دیا میرے کا چھلکا تو یہ برا عمل ہے تو یہ بھی گنا ہے جس سے کہ کسی انسان کو تکلیف پہنچے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے ایسا کام کرنا گناہ ہے جو بھی ہمارے سے میں شامل ہوئے جیسا عرض کیا کہ یہ بات ہم لوگوں نے دین سے خارج ہی کر ہے بالکل یہ کوئی مسئلہ ہی رہا اپنی ذات سے تکلیف پہنچے کسی کو تو اچھا پھر یہ جی ہم لوگ پڑھتے ہیں سنتے ہیں بہت سو کو پتا ہے کہ راستے میں تکلیف کی چیز پھینکنا گنا ہے اور تکلیف کی چیز ہٹا دینا راستے سے یہ ثواب کا کام ہے لیکن سمجھتے بس یہ چیز ہے کہ رات ٹریفک کار چلانے والے موٹر سائیکل چلانے والے سواریوں پر سوار ہونے والے دن رات اس قسم کے کام کرتے ہیں ایسی جگہ گاڑی کھڑی کر دی کہ دوسرے دوسرے کے لیے نکلنا مشکل ہوگا یہ گنا لیکن اس کو کوئی گنا نہیں سمجھتا یہ گنا ہے ایزا مسلم ہے دوسرے آدمی کو ایزا تکلیف پہنچانا ہے ایسا ہی گناہ ہے جیسا جیسا چوری کرنا ڈاکہ ڈالنا یہ گناہ ہے اسی طرح یہ بھی گناہ ہے یہ چیز دن سے بالکل خاص کر آتے اس کا کوئی دن سے تعلق ہی باقی نراغ ہوا ابھی پچھلے ہفتے یہیں ہمارے اسی جگہ مسجد کے سامنے گاڑی ایک خراب کھڑی کر کے چلے گئے جگہ جب دوسرا آدمی نکالنا چاہے تو نہیں نکالتے تو اب دیکھیے یہ نیکی سمجھی کہ نماز کو آئے یہ نیکی سمجھی کہ مسجد میں بیٹھے یہ سر نیکی سمجھی کہ دین کا کی بات سننے کو نیکی سمجھا لیکن اس کو نیکی نہ سمجھا کہ گاڑی غلط جگہ پر کھڑی کرنا یہ بھی کوئی گناہ کی بات ہے یہ بھی کوئی ناجائز بات ہے تبھی یہ قریب سمجھ والے فرماتے ہیں کہ کسی بھی کوئی ایسا عمل جو کہ دوسرے انسان کو تکلیف میں ڈالنے والا ہو یہ بھی اعمال سیاح میں سے ہے گناہ کے اعمال میں سے اس سے بچنا چاہیے پرہیز کرنا ہر مسلمان کے ذمہ لازم اگر خود تم پہنچا سکتے تو کم تکلیف تو نہ پہنچا دوں آج ہم نے یہ ساری باتیں جس کو آج تہذیب کی تمدن کی باتیں کہا جاتا ہے اس کو سارے کے سارے جھولی میں ڈال دی غیر مسلم قوموں کو وہ ہے ان تہذیب کی باتوں کی امام گویا اور یہ ان کا کام ہے ہم تو مسلمان ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے اس کو ان کے کام ہمارے علیہ وسلم سنایا کرتے تھے کہ دہلی میں جامع مسجد دہلی جو تھی اس کے قریب ایک کوئی انگریز رہتا تھا وہ ہو گیا مسلمان اور مسلمان ہو کر وہ نماز پڑھنے آنے لگا جامع مسجد میں جو اس میں دہلی میں اس نے آ کے دیکھا کہ ہال پہ لوگ وضو کرتے ہیں تو ہال کے قریب جو نالی ہے وہ ساری بلغم سے اور تھوک سے اور ناک کے ریٹ سے بھری ہوئی اور خدا نے گندی بھری ہوئی کوئی اس کو صاف کرنے والا نہیں اس کو کچھ وحشت معلوم ہوئی اسے سوچا کہ یہ اس کو صاف کر دینا چاہیے تو وہ کہیں سے کوئی جھاڑو واڑو لے کے آیا اور وہ نالی اس نے صاف کرنی شروع کی تاکہ آئندہ کے لیے ایک مرتبہ قصہ ختم ہو جائے تو وہ صاف کر رہا تھا کہ ایک بزرگوار وہاں سے گزرے مسلمان تو انہوں نے دیکھ کر کہا یہ مسلمان تو ہو گیا مگر انگریزیت کی خوبو ابھی تک دماغ سے نہیں گئی کہ <laughs> یہ جو ریٹ ویٹ صاف کرنا ہے یہ گویا یہ انگریزیت کا نام یہ ذہن بن گیا کہ یہ صفائی ستھرائی سلیقہ انتظام معاشرت یہ گویا انگریز کا کام ہو گیا اس کا دین سے مدد سے اللہ کے کے اللہ رسول سے کوئی نہیں دماغ اللہ یہ گویا حضرت تو حضرت حلت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دین کے ایک شعبے کو دین سے خارج کر دینا اللہ بتائے اوقات کبر تک پہنچاتی ہے نوبت یہ سمجھتا کہ اس معاملے میں دین کچھ نہیں کرتا اللہ تبالک بتا رہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز کے بارے میں احکام بتائے بتائیں یہ سب باتیں سب باتیں یہ کہا جا رہا ہے کہ رخا یہی ناک کے بے بلغم جو پڑا ہوا ہے اور اس کو ہٹایا نہیں بارے ایسے ہی کیا نہ جائے جو بھی عمل دوسرے کو تکلیف پہنچانے والا سارا قرآن پڑھو قرآن شریف کے اندر جہاں حکم کیا کس کس کے والدین کے پڑوسی کے وہ صاحب ملچپ اور کس کے جو تمہارے پہلو میں بیٹھا ہو سفر کرتے ہوئے سفر کر رہا بس میں اور بس کے اندر تمہارے پہلو کے اندر دوسرا بھی بیٹھا ہے اس کو کہتے ہیں صاحب دلچسپ قرآن کریم کے طرح تو اس کا بھی حق ہے جس طرح پڑوسی کا آ پڑوسی ہوا ہے جو ہمیشہ ساتھ رہتا ہے گھر کے قریب رہتا ہے اور صاحب میں جب وہ ہے جو وقتی طور پر سفر کرتے ہوئے تمہارا ساتھی بن گیا اس کا اس کو کوئی تمہاری ساتھ سے تکلیف نہ اب دماغ میں یہ آ گیا کہ یہ جگہ زیادہ کھیل کے بیٹھنا چاہیے تاکہ خود کو آرام دے اور دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے تو کوئی پرواہ دو آدمیوں کی سیٹ ہے اور دو آدمی لے کے بیٹھ گئے وہ تیسرا آدمی دبا جا رہا ہے بیچارا یہ صاحب دلچسپ کا ادا ہو رہا ہے یہ ساری باتیں سب دین کا حصہ ہے یہ سب گنا سواب کے اس معاملات ہیں جن کو ہم لوگوں نے چھوڑ دیا بس نام رکھ لیا دین اسی نماز روزے کا اور تصویر فکر کا اور معاشرت کو بالکل خارج کر دیا ہوا جس بات سے دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے کس ادا سے تکلیف پہنچ رہی ہے کس عمل سے تکلیف پہنچ رہی ہے اس کا کوئی مطلق دھیان نہیں پڑوسی کا اپنے اپنی اپنی بات ٹھیک ہونی چاہیے اپنا فائدہ پہنچنا چاہیے اپنا وفاد حاصل ہونا چاہیے میرے وفاد سے پڑوسی کو نقصان پہنچ رہا ہے تو پہنچا ہے تقریب فرما لی آپ نے تقریب گھر کے اندر شادی اور اس طرح کر اس کے لیے شاہ میں باندھا کہ ساری ٹریفک روک گئی تو اب لوگ جو ہیں دو دو میٹ کا سفر کر کے اور وہ بیچارے جا رہے ہیں آپ تکلیف بنا رہے ہیں تو یہ عمل کہ دوسروں کو تکلیف پہنچائی یہ گنا کا عمل ناجائز عمل کوئی سمجھتا ہے اس کو گنا سمجھتا ہے کہ یہ تو میونسپلٹی کا فائدے کے خلاف ورزی ہو رہی ہے یہ میونسپلٹی کے فائدے کے خلاف ورزی ہے یہ کوئی گنا نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور فرما رہے ہیں کہ تمہارا کام یہ ہونا چاہیے کہ راستے میں سے تکلیف کی چیز ہٹاؤ نہیں ہے کہ تکلیف کی چیز ڈالو اور لوگوں کا راستہ بند کرو یہ سب بہترین ہے راستے کو بند بندہ کر لیکن کو سے خارج کیا ہوا ہے یہ جو باب امام نبی رحمۃ اللہ نے قائم کیا ہے دراصل اسی بات کو سمجھانے بدلانے اور دل میں بٹھانے کے لیے جب خدا کے لیے یہ نہ سمجھو کہ نماز روزہ ہی مسین ہے یہ ساری زندگی دین ہے زندگی کا ہر ہر عمل دین ہے اس سے اپنے آپ کو اپنے آپ کو دوسروں کی تکلیف پہنچانے سے بچا تو فرمایا کہ میں نے ان کے محاسن اعمال میں دیکھا کہ تکلیف کی چیز کو راستے سے ہٹا دینا اور اس کے برے اعمال کی ترس میں دیکھا نخا یعنی تھوک یا بلغم جو مسجد کے اندر پڑا ہوا ہو اور اس کو دفن نہ کیا گیا مسجد کی خاصیت بھی نہیں ہے کسی ایسی جگہ پر کہ جہاں دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہو گندگی سے نقصان پہنچتا ہو وہ بھی اسی حکم میں داخل ہے اب اس میں صاحب گرام بیان کرواتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں تکلیف لے جاتے اور راستے میں کہیں سزائے حاجت کی ضرورت پیش آتی پیشاب وغیرہ کی پیشاب کی ضرورت پیش آتی تو آپ پیشاب کے لیے اس طرح جگہ تلاش کرتے تھے کون سی جگہ مناسب ہوگی جیسے کہ باقاعدہ پڑاؤ ڈالنے کے لیے آدمی تلاش کیا کرتا ہے کہ کون سی جگہ مناسب ہوگی اس طرح پیشاب کے لیے کرتا ہوگی تو اس واسطے کہ اس میں اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری تھا کہ کوئی ایسی جگہ نہ ہو جہاں عام لوگوں کے گزر ہو اور عام لوگوں کے گزر ہونے کی وجہ سے ان کو وہاں پر گندگی پڑی ہوئی دیکھیں تو تکلیف پہنچے اس واسطے آپ اس جگہ ایسی جگہ کا استعمال کرتے تھے کہ جہاں اس قسم کے معاملات نہ ہوں اور دوسرے مفاد نہ ہوں اس طرح سکتا تو ہر عمل سے پہلے انسان یہ دیکھے کہ میرے اس عمل سے کسی دوسرے کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی میرے والد مالک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ایزائے مسلم ایزائے مسلم گناہ کبیرہ ہے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا یہ گناہ کبیرہ ہے اس سے اسی طرح بچو جیسا کہ چوری ڈاکے سے بچے ہو دنا بدکاری سے بچے ہو شراب نوشی سے بچے ہو اسی طرح بچے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم سب کو ہمیں سب سے زیادہ پڑھ پائے آج اسی کی تفصیل ہے اللہ تعالیٰ خدا اپنے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ کل سلامہ سے آ رہے ہیں وہی بات جو پہلی حدیث میں آئی تھی کہ ہر جوڑ کے اوپر صدقہ واجب ہے فرمایا کہہل و بین سدا صدقہ دو آدمیوں کے درمیان انصاف کا معاملہ کر دو تو یہ بھی صدقہ ہے دو آپ کو درمیان جھگڑا ہو رہا ہے انصاف کو مدد کرتا رہتا رہیلکی دام پتی ہی وتحمله میرا ایک شخص ہے کہ سواری پر سوار ہونا چاہتا ہے تم نے ذرا سا سہارا دے دیا اس کو سواری پر سوار ہونے کے لیے وہ سواری پر آرام سے سوار سوار ہوگا فرمایا یہ بھی سر آؤ علیہ بتا یا اس کا سامان اٹھا کر سواری پر رکھ دیا یہ بھی سلام وہ سلیمت تو کی بات تو سدا کا اور کوئی اچھی بات کسی سے کہہ دی اچھی بات کہہ دی یہ بھی سدا اچھی بات کہنے کے مانا یہ بھی ہے کہ کوئی دین کی بات بتا دی کوئی ہدایت دے دی کوئی رہنمائی کر دی اس کی کسی نے کام میں سرکاری نصیحت کر دی اور یہ بھی صحیح میں صحیح بات ہے کسی کے دل کو خوش کرنے کے لیے کوئی بات کہہ دی جس سے اس کا دل خوش ہو گیا یہ بھی سدا ہے اور فرمائے گا بالکل کلک ہوا تھی تم علم خلا کے قدم اور نماز کے لیے جب قدم اٹھاتے ہو تو ہر قدم ایک صدقہ ہے ہر قدم جو اٹھا رہے ہو اس پر ایک صدقہ لکھا جا رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ تو اگر کسی کا گھر تھوڑا سا دور ہو تو تین سو ساٹھ تو ایک نماز کے اندر انشاءاللہ شاء اللہ ہو ہی جائیں گے اللہ نے چاہ تو اس لیے یہ جو نماز کے لیے چل کر جانا ہے اس کو بھی بڑی غنیمت بات سمجھنا چاہیے وہ تمہیں اگر آنے بری کے کا اور راستے سے کوئی تکلیف کی چیز ہٹا دو تو یہ بھی سزا تھا جو کل روزی حدیث کے ترمیم اس کی تاکید فرمائی ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ان بالکل یہ تصویر حق انسداد ہر سبحان اللہ کہنا صدقہ وکل تقدیر دن صدقہ اللہ اکبر کہنا صدقہ وکل تحمید دن صدقہ الحمد للہ کہنا صدقہ کل کلو دن صدقہ لا اللہ کہنا صدقہ وہ امر بے مارو بھی سدقہ کا حکم کرنا یہ صدقہ وہ نہ بنا کل کر سدا بلکہ آگے اس حدیث میں یہ اضافہ ہے جو فرمایا واپسی خود گئی آن سدا یہاں تک کہ میاں بیوی آپس میں جو اس سے خصوصی تعلقات ہوتے ہیں وہ قائم کریں تو فرمایا کہ یہ بھی صدقہ ہے جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صاحب نے کیا رسول اللہ آیاتی احدینہ اجر تو یہ آپ نے فرمایا کہ میاں بیوی کے باہمی تعلقات جنسی تعلقات یہ بھی صدقہ ہیں اس کو بھی سواب ملتا ہے یہ کیا بات ہے کہ ہم تو یہ کام کرتے ہیں اپنی خواہش نفس کے لیے تو کیا اس میں بھی سوال ملتا ہے تو سرکار جو عالم صاحب نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص یہ اپنی خواہش ہے نفس حرام طریقے سے پوری کرتا تو گنا ہوتا کہ نہ ہوتا گرام شرام کیا ہونا ضرور گنا ہوتا تو فرمایا کہ اگر اس شخص نے حرام طریقے کو چھوڑ کر حلال طریقے سے اپنی خواہش پوری کی تو اللہ تعالیٰ کے آتے اس پر بھی اجر ملتا ہے اس پر بھی سوال ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت نے تو اس طرح اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں سائے پھیلائے ہوئے اور ہر اگر جو کا کا ہے صرف ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں دنیا زاویہ نگاہ کے بدلنے کی بات وہ ساری زندگی سے ہے تمہارے ساری زندگی صدقہ ہے جو کچھ کر رہے ہو وہ سب صدقہ کھانا بھی صدقہ پینا بھی صدقہ بی بچوں کے ساتھ ہنسنا بولنا بھی صدقہ اور سارے کام صدقہ صرف یہ کہاویہ نگاہ بدلنا ذرا تھا کہ یہ کام میں اتباع سنت میں کر رہا ہوں نبی یا اللہ علیہ وسلم کے اتباع سنت میں کر رہا ہوں اور اللہ تبارک مطالعہ کے تعلیم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر رہا ہوں یہ نگاہ کا بدل لو تو جو کما رہے ہے وہ بھی صدقہ جو کھا رہا ہے وہ بھی صدقہ جو وہ کر رہا ہے وہ بھی صدقہ جو ہنسنا بولنا کر رہا ہے وہ بھی صدقہ اور جو نماز روزہ کر رہا ہے وہ تو صحیح ہے صدقہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارا زاویہ نظر اپنی رحمت سے درست پر مانا ہماری پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کی کے کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما لے اور اپنے بزرگوں کو بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کے طور پہ پیدا فرما لے تو یقین رکھے ساری زندگی سے دفاع ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ میرا رحمت سے ہم اس کو ہمارے دل مقدر بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالاشاعت کراچی کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے ملنے کا پتہ دارالاشاعت اردو بازار کراچی پاکستان ای میل اشاعت at the rate D G com dot net dot P K